آ ہاں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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقالوا إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله واستمعوا الطاعة اسلامی بھائیوں عزیز اور دوستوں سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار لہٰ ہم لوگوں کے دلوں میں تقوی جیسی عظیم صفت پیدا فرما دے آمین یا رب العالمین اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے بن کر کے رہیں اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری تکلیفیں برداشت کی اتنے سارے دکھ سہے آپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ میری امت کے لوگ میری اتباع کریں میری پیروی کریں میری بات مانیں اور ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اس دین کا مقصد یہ ہے اس دین کی خواہش یا چاہت یہ ہے کہ اس دین کو ماننے والے صحیح معنی میں مسلمان بن کر کے زندہ رہیں اور جئیں جب تک جیے مسلمان بن کر کے رہیں پورے پورے مسلمان بن کر کے رہیں اور خاتمہ بھی اسلام اور ایمان پر ہو لیکن میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں اور آواز سننے والے لوگوں ان ساری چاہتوں کے باوجود اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے بن کر کے رہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے ذریعے سے قرآن کریم میں بے شمار آئے تم الذین منو کا خطاب دیا ہے یا ایوہ الذین آمنو سے مخاطب کیا ہے کہ ایمان والو اے ایمان والو صحیح اچھی طرح سے ایمان لے آؤ یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ منو اے ایمان والو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اے ایمان والو صرف اللہ کی عبادت کرو اے ایمان والو میرے حکم کی تعمیل کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اپنی امت کو نفع بخش چیزوں کی طرف بلایا اور بری چیزوں سے ڈرایا اور خاص کر کے ان ساری چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ڈرایا جو چیزیں جو عمل جو رسم و رواج کے مسلمان کو اس کی ڈگر سے اس کے سرات مستقیم سے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا دینے والی چیزیں ہیں ہٹا دینے والے اعمال ہیں ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈرایا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتنب السبع المبقات ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو اور آپ بہت سارے خطبوں میں اس طرح کی باتیں سنتے ہوں گے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کسی کو نہ قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا میدان جنگ سے بھاگنا اور اسی طرح سے اسی طرح سے کسی پاک دامن صالحہ نیک عورت پر الزام لگانا یہ کیا چیزیں ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تنبیہات ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی تنبیہات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان بری چیزوں سے بچا بچا, بچا رہے ہیں اور بچانے کی کوشش کی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی جس نے کسی قوم کا طور طریقہ اختیار کیا جس نے کسی قوم کے دین و مذہب کا کوئی عمل اختیار کیا جس نے کسی قوم کا لباس یا رنگ اختیار کیا وہ نہیں ملتے مذہبی جتنی چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کیا وہ اسی میں سے ہے اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا المر احبا کہ جس جو شخص جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا اسی طرح سے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اسلامی تعلیمات جو اللہ تعالی نے ہمیں دی اس میں بار بار اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ وحی الہی کی اتباع کرو اللہ کے دین کی اتباع کرو اللہ کی نازل کردہ شریعت کی اتباع کرو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرو فرما برداری کرو آپ دیکھ لیں تمام بے شمار آئے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے جو چیزیں وحی اور شریعت کی روشنی میں یا حیثیت سے نازل ہو رہی ہے اس کی اتباع کرو اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کرو یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ اذا دعاکم لما یحییکم ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں زندگی دینے والی چیزوں کی طرف بلائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول اور یہ ہماری شریعت ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہے میرے بھائیوں میرے عزیز ہو میرے مسلمان بھائیوں اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا یہ دین ہمارا اسلام ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے ہاں آپ غور کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں سچا پکا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس دھرتی پر چلے کہیں جائے تو ہم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہوں ہم اسلام کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہو ہمیں دیکھ کر کے کوئی ہمارے دین کو سمجھنے میں سکو شبہ نہ کرے ہمیں دیکھ کر کے ہمارے دین کی حقانیت اس کو سمجھ میں آئے ہمارے دین کی سچائی سمجھ میں آئے میرے بھائیوں ہمارا دین ہمارا یہ اسلام ہمیں اس حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے بولو مسلمان بھائیوں کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اپنے دین کی یہ چاہت ہمیں پسند نہیں ہے کیا ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہم ہو جائیں جیسا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ویسے ہم ہو جائیں جیسا ہمیں ہمارا دین دیکھنا چاہتا ہے ویسے ہم ہو جائیں کیا ہمیں پسند نہیں میرے بھائیوں اگر ہمیں یہ پسند ہے تو آج کی تاریخ سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے سننے کے بعد سے ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے اس لیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة اے ایمان والو ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اے ایمان والو ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو چاہے ایمانیات کا مسئلہ ہو چاہے غیبیات کا مسئلہ ہو غیب پر ایمان لانے کا مسئلہ ہو چاہے اللہ کی توحید کا معاملہ ہو چاہے اللہ کی کے اسما اور صفات کا معاملہ ہو چاہے اللہ کی توحید الوحیت اور توحید ربوبیت کا معاملہ ہو تمام عقیدے کے باب میں تمام چیزوں میں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کہ اللہ نے جو عقیدہ دیا ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا ہے اس کو پوری طرح سے اچھی طرح سے مکمل طور سے اس کو اپنا لے اور اسلام کے اس باب میں اس دروازے میں پورے داخل ہو جائیں آدھے باہر اور آدھے اندر نہ رہے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا درجہ جس کی وجہ سے کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے کوئی شخص مسلمان کہلاتا ہے کوئی مومن کہلاتا ہے سب سے پہلی سیڑھی پہلا سب سے پہلا درجہ اور سب سے پہلا معاملہ کیا ہے عقیدے کا معاملہ ہے ایمان کا معاملہ ہے توحید کا معاملہ ہے اس معاملے میں بھی میرے بھائی ہمیں اسلام میں پورے پورے داخل ہونا ہے آدھے آدھے میں کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کریں اللہ کو حاجت روا مشکل کشا ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اللہ کی صفات میں شریک کریں اللہ کو عالم الغیب ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو شریک کریں اگر ہم ایسا سوچتے ہیں چاہے کسی نبی کے بارے میں یا کسی ولی کے بارے میں یا کسی شہید کے بارے میں یا کسی پیر کے بارے میں اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے, کے ساتھ اس کو کسی معاملے میں کسی صفت کے اندر اگر ہم اس کو شریک کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے اس حکم کے اندر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں اس حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں اس حکم میں داخل نہیں ہو رہے ہیں یا الذین آمنوا السلم کافہ پورے پورے طور پر داخل ہو جائیں مفسرین نے سلم سے مراد الاسلام لیا ہے تفسیر صبری وغیرہ کے اندر ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کے شان نزول کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو بات اور سمجھ میں آ جائے کئی مفسرین نے تفسیر صبری کے اندر اور دیگر مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بتایا کہ اسلام لانے کے بعد بعض یہودی لوگ یعنی بعض وہ لوگ جو پہلے موسا علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے اسلام لانے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد کچھ انہوں نے اپنے دل کے اندر شریعت موسا کی محبت کو باقی رکھنا چاہا یا موسا علیہ السلاۃ السلام کی شریعت کے کسی جز پر عمل کرنا چاہا جیسے ان کے یہاں تھا کہ ہفتے والے دن کی یعنی سنیچر جسے ہم سیٹرڈے کہتے ہیں اس کی تعظیم ان کے یہاں تھی جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن معظم ہے جمعہ کا دن محترم ہے جمعہ کے دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن مقرر کیا ہے اسی طرح سے ان کے یہاں یوم السبت کی بڑی تعظیم اور عید کا دن مانتے تھے ہفتے والے دن کو ان کے یہاں انہوں نے کچھ اجازت چاہی خواہش ظاہر کی کہ اگر اجازت ہو تو ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیں بعض لوگوں نے کہا بعض لوگوں نے اونٹ کے گوشت کے کھانے پر کراہت محسوس کیا کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلاط والسلام نے کچھ اپنے اوپر کچھ اس طرح کی بات کی تھی جس کا ذکر چوتھے پارے کے شروع میں ہے اور جس کی وجہ سے یہودی لوگ اونٹ کے گوشت کو ناپسند کرتے تھے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ کراہت ہے ہاں محسوس کیا اور چاہا کہ وہ چیز برقرار رہے یا یہ کہ بعض تصویروں میں یہ چیز بھی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم رات میں قیام اللیل میں توریت کی تلاوت کریں قرآن کی آیتوں کے بجائے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب مسلمان ہو گئے جب اسلام لا چکے تو پھر اسلام لانے کے بعد اب کسی دوسری شریعت کسی دوسرے دین کی محبت کسی دوسرے دین کا رسم و رواج یا کسی دین کے مذہب کی کسی دین کی کوئی مذہبی چیز سے محبت کرنا اور اس کو دل کے اندر اس کو احترام سے دیکھنا احترام کی نظر سے دیکھنا اگر کسی کے اندر باقی ہے تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام لانے کے بعد ساری شریعتیں کینسل ہو گئی منسوخ ہو گئی ساری چیزیں ختم ہو گئی اب اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اپنے دل کے اندر موسا علیہ السلام السلام کی اگر شریعت کو ماننے والا رہا ہو تو اسلام لانے کے بعد موسا علیہ السلام السلام کی شریعت کے کسی حصے کو کسی جس کو کسی حکم پر عمل کرے یا اس سے محبت کرے ہفتے کے دن کی تعظیم اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی ہفتے کا دن عید کا دن بنایا گیا تھا اللہ کی طرف سے نصارہ کو اتوار کا دن ملا اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ یوم الجمعہ اس کو ملا لیکن اللہ کی شریعت ہونے کے باوجود کہ یوم یوم سبت کو وہ تعظیم کرتے تھے کی تعظیم کرتے تھے اس شریعت کو ماننے کے بعد اسلام لانے کے بعد اب یوم سبت کی تعظیم اسلام کے اندر نہیں ہو سکتی ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں ہو سکتی اسی طرح سے آپ سوچتے چلے جائیں ایمان کا باب ہو یا یہ کہ اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم کی اجتماع کا معاملہ ہو اجتماع میں بھی آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسروں کو دوسری ہستیوں کو دوسرے لوگوں کو آج ہم شریک کرتے ہیں اجتماع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے نبی بنایا ہے ڈائریکٹ نبی بنایا ہے بلا واسطہ نبی بنایا ہے کہ ہمیں اگر کلمہ پڑھنا ہوگا تو ہم ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ڈائریکٹ کہیں گے کسی واسطے سے نہیں کسی وسیلے سے نہیں جب ہم ایمان لا رہے ہیں ڈائریکٹ لا رہے ہیں بلا واسطہ لا رہے ہیں ہم ڈائریکٹ ایمان لا رہے ہیں تو ہم اتباع بھی کریں گے شریعت کو بھی مانیں گے آپ کی آپ کی بات کو بھی مانیں گے آپ کی اطاعت بھی کریں گے تو انڈائریکٹ نہیں کریں گے کہ فلاں کو مانو تب عمل کرو نہیں یا خلو پھر طلب کا کافہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام کا یہ حکم ہے کیا یا اللہ الامر منکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تمہارے حکمراں ان کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بے شمار آئے تھے ایک دو نہیں وہ میں رسول فقد اللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اگر اطاعت کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے آج ہمارے ہاں لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اطاعت کرتے ہیں لیکن ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ واسطے سے گھوم کر کے جاتے ہیں گھوم کر کے جاتے ہیں پہلے کسی ہستی کو مانتے ہیں پہلے کسی بزرگ کو مانتے ہیں پہلے کسی امام کو مانتے ہیں کہ بھائی ہم عبادت کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی عمل کر رہے ہیں پہلے ان کی شریعت کو مانیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا پھر ایسے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں یہ طریقہ صاحب اکرام کا طریقہ نہیں رہا ہے کہ صاحب اکرام میں لوگ ایسا کرتے رہے ہوں کہ پہلے تو صدیق اکبر پر ایمان لے آئے پھر اس کے بعد واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یا پہلے صدیق اکبر کے عمل کو دیکھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھے نہیں میرے بھائی عزیز اور ساتھی یہ صحابہ ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سمجھو قرآن اور حدیث کو سمجھو یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سنا سمجھا سیکھا اسے اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو جیسے صاحب اکرام نے سمجھا ویسے ویسے سمجھ کر ویسے سمجھ کر کے عمل کرو لیکن کوئی بھی کسی صحابی کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اطاعت کے باب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پورے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ اسلام کے شریعت کے احکامات کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں شریعت کے احکامات کے بارے میں دیکھ رہے ہیں چاہے بزنس ہو چاہے تجارت ہو چاہے معاملات ہو چاہے اخلاقیات ہو تمام معاملات میں میرے بھائی ہو میرے عزیز ہو ہمیں پورے پورے اپنے دین میں داخل ہونا ہے شادی کرنی ہے تو شادی کرتے وقت نکاح کرتے وقت اور بلیما کرتے وقت یا شادی کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمیں کہاں دیکھنا ہے کسی دوسری کی شریعت کسی دوسری شریعت میں نہیں دیکھنا ہے ہندوانہ رسم و رواج کو نہیں دیکھنا ہے کافرانہ رسم و رواج کو نہیں دیکھنا ہے یہود و نصارہ کے رسم و رواج کو ہم کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا شادی کا ولیمے کا بلکہ نکاح سے پہلے نکاح کے پیغام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کیا طریقہ بتایا ہے آج میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں جب یہ معاملہ آتا ہے شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو آدمی گھر والے لڑکی والے لڑکے والے اپنے سارے رشتے داروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے کہتے ہیں ایک ہی بار تو شادی کرنی ہے کیا روز روز ہوتی ہے یہ بھی کر لو مہندی کی رسم کر لو ڈال کی رسم بھی کر لو اور کیا کہتے ہیں اور کیا کیا ساری رسمیں ہوتی ہیں ہر شخص اپنے اپنے ملک کو کے بارے میں جانتا ہے کہ پاکستان میں کیا رسم و رواج ہے اور ہندوستان میں کیا رسم و رواج ہے نیپال میں کیا شادی سے متعلق رسم و رواج ہے اور بنگلہ دیش میں کیا رسم و رواج ہے اسی طرح سے عربی ممالک بھی بچے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ شیطان نے جو ہے ہمارے اس دین کو خراب کرنے کے لیے غیروں کی بہت ساری چیزیں ہم کو سکھاتی اور پڑھاتی ہے ہاں، کہ ہم ان کی چیزوں پر عمل کریں تو میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اس معاملے میں بھی ہمیں اپنے دین کے اندر پورے پورے داخل ہونا ہے منتشبہ بے قومن امن ہوں جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے اب ہمیں کیا پسند ہے ہم اپنے دین کو پورے پورے مانیں گے کہ آدھے آدھے مانیں گے اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں بہت تلخ حقیقت ہے جس کا میں تجربہ کر کے ابھی تازہ تازہ ہندوستان سے آ رہا ہوں ہم ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہیں لوگ گاڑی کے آنے کا ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں یا اللہ ہندوستان کے اندر تیس پینتیس پرسنٹ مسلمان ہیں تیس پینتیس پرسنٹ مسلمان ہیں یعنی سو میں تیس لوگ پینتیس لوگ مسلمان ہیں پلیٹ فارم پر اتنے سارے سینکڑوں انسان کھڑے ہیں میں نے محسوس کیا کہ لگتا ہے یہ سفر کرنے والے سارے غیر مسلم ہیں پھر دل نے آواز دی کہ نہیں ہندوستان میں تیس پینتیس مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہیں کہاں شکل سے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نہ کوئی اسلامی لباس جو ہر ملک کے اندر مسلمانوں کی پہچان ہے نہ وہ پہچان جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے ہمیں دی کہ چہرے پر چہرے پر اسلامی داڑھی ہو چہرے چہرے پر داڑھی ہو اسلامی داڑھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے چہرے پر اسلامی داڑھی ہو نہ وہ چہرہ نظر آ رہا ہے نہ وہ ٹوپی نظر آ رہی ہے لڑکیاں ہیں تو نہ تو کیا کہتے ہیں نقاب اور اور پردہ نظر آ رہا رہا ہے سب کی بات نہیں کر ہوں میرے بھائی عزیز ساتھی اسی طرح سے انٹرنیشنل جو ہے آپ ایئرپورٹ کا جائزہ لے لیں آپ وہاں بھی دیکھیں کہ بہت سارے مسلمان رہتے ہوں گے بہت سارے مسلمان رہتے ہوں گے کیونکہ پورے پوری دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے لیکن میرے بھائی عزیزوں ساتھی ہو وہاں بھی مسلمان ہم کو نظر نہیں آتے ہاں؟ آج اس مسجد کے اندر سب لوگ اپنے چہرے پر ذرا سا ہاتھ سب لوگ میں آنکھ بند اس لیے کیا ہوں کہ کسی شخص پر نظر پڑ جائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ مولانا مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ ذرا سا چہرے پر ہاتھ پھیرے کہ آپ آج جبیل کی مارکیٹ میں جائیں گے آپ وہاں جائیں گے ایک بہت بڑی بھیڑ جبیل سینٹر کے آس پاس جمع ہوتی ہے اگر اگر چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپی نہیں ہے تو کیا پتا کیا پتا کہ ہم مسلمان ہیں کیا پتا کہ ہم مسلمان ہیں چاہے کہاں کہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ہر جگہ مسلمان بھی ہیں اور وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں کچھ عیسائی بھی ہیں کرسچن بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں آج مسلمانوں نے اپنی پہچان مٹا دی پتا نہیں چلتا کہ مسلمان کہاں ہے مسلمان کہاں ہے اللہ تو کہتا ہے ایمان والوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نقالی کہیں کسی کی کر رہے ہیں کہیں کسی دین کی کر رہے ہیں کہیں کسی مذہب کی کر رہے ہیں کہیں کسی مسلک کی کر رہے ہیں ہم صحیح معنی میں اپنے آپ کو چلتا پھرتا اسلام کی تصویر بنا کر کے نہیں پیش کر رہے ہیں اسلام کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے یہاں بھی ہم کیا کہتے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں کیمپوں میں رہتے ہیں ہمارے روم میں غیر مسلم ہوتے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ وہ ہمارے اخلاق سے ہمارے عمل سے ہماری عبادت سے ہماری شکل صورت سے ہماری کسی کسی چیز سے وہ متاثر نہیں ہوتا ہے متاثر ہونے کی تو دور کی بات ہے وہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے سوچتا ہے کیا مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے اور میڈیا کا تو حال ہی کیا حال ہی مت پوچھئے کہ میڈیا میں کتنا مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے آج ہم اس کی عملی تصویر پیش کر رہے ہیں اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کی مدد کر رہے ہیں اس کے غلط پروپیگنڈے کو ہم سچ ثابت کر رہے ہیں کیسے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنے اعمال سے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں دیکھیے دیکھیے مزاروں کو ذرا سا دیکھ لیجئے اور پھر جو ہے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا آپ جائزہ لے لیں چاہے سکھ کا گرودوارا ہو یا ہندوؤں کی مندریں ہوں یا اسی طرح سے بدھ مت کا کے مٹھ ہو یا اسی طرح سے جس مذہب کے جو ماننے والے ہو یا کہ نصارہ اور عیسائیوں کا جو ہے چرچ چرچ کا ہو یا ان کی عبادت گاہ ہو یہودیوں کی عبادت گاہ ہو آپ جائزہ لے, لے, لے کر کے دیکھیں مسلمانوں کو ان سے ملتا جلتا ہوا پائیں گے اور مسلمانوں کو ان کے قریب قریب پائیں گے آپ دیکھ لیں اور سارے معاملات میں اور سارے معاملات میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کتنا ان کے قریب چلا جا رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے اپنی پہچان مٹاتا چلا جا رہا ہے جبکہ اللہ کی پکار ہمارے لیے کیا ہے یا ایہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور اے مسلمانوں شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اس لیے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہونے سے ہمیں کون روک رہا ہے کون بہکا رہا ہے کون بھٹکا رہا ہے اس عظیم دشمن کو ہم سب بھی جانتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں لیکن اسی کی مانتے ہیں ولا عدو مبين وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو لہذا اے ایمان اے ایمان والو اے مسلمان بھائیو ہم اپنے دل سے آج پوچھیں ہم اللہ کے اللہ سے ہم وعدہ کریں کہ ہم اپنی پہچان پیدا کریں گے اپنی شخصیت کو ظاہر کریں گے ہر اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے رہن سہن کے اعتبار سے پہن پہن اور کیا کہتے ہیں پہن اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے ہر اعتبار سے ہم اپنی اپنے اسلام کی نمائندگی کریں گے اپنے اسلام کے مندوب بنیں گے اپنے اسلام کی تبلیغ کریں گے اپنے اسلام کی نشو و اشاعت کریں گے سب سے پہلے اپنے دین کی کیا ہے نشو و اشاعت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دین کو اپنے اوپر اتار لیں اور اپنے اوپر فٹ کر لیں لاگو کر لیں دیکھیے ہاں اسلام کا بول بالا خود ہی ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم فرسمائے حسنا اور صفات علیہ کا واسطہ دے کر کے تجھ سے ہم دعا کر رہے ہیں کیا اے بار ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام میں پورے پورے داخل فرما دے اے اللہ ہمیں اسلام کی جیتی جاگی تصویر جات کی تصویر بنا دے اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے عقیدے کو درست کر دے اے اللہ ہم کو شرک سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں شرک سے بچا لے اے اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کو بچا لے اے اللہ ہمیں پورے طور پر اسلام کی اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور مسلمان اور مومن بن کر کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین بارک اللہ لنا ولکم فی القران العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه إنه تعالى جواد الكريم ملك بر رؤوف الرحيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل سم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم